بسم اللہ الرحمن الرحیم عرض ناشر قریباً دو سال قبل تنظیم اسلامی کے ملتظم رفقا کی ایک خصوصی تربیت گاہ میں امیر تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمٰ نے جہاں فلسفہ و حکمت دین سے متعلق دیگر اہم موضوعات پر اظہار خیال فرمایا وہاں حقیقت تصوف کے موضوع پر بھی ایک مفصل لیکچر میں اپنے خیالات و افکار کو مرتب انداز میں شرکا کے سامنے رکھا یہ ایک نہایت جامع خطاب تھا جس میں نہ صرف یہ کہ تصوف کے مقاصد کے حوالے سے بعض اہم مثبت نکات کا مفصل بیان ہوا بلکہ اس کے بعض دیگر پہلوؤں کے حوالے سے کچھ منفی باتوں کا ذکر بھی تفصیلی انداز سے ہوا گزشتہ سال ہمارے علم میں یہ بات آئی کہ ریاض سعودی عرب میں تنظیم الاخوان کا حلقہ تصوف کے حوالے سے اپنے نظریات کی تائید میں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ کی تقریر پر مشتمل ایک کیسٹ عام کر رہا ہے ریاض میں مقیم تنظیم اسلامی کے رفقا نے جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ امیر محترم علیہ الرحمہ کے مذکورہ بالا خطاب کے بعض حصوں کو سیاہ کو سباق سے کاٹ کر ایک ایسا کیسٹ تیار کیا گیا ہے جس میں تصوف سے متعلق صرف مثبت باتوں کا ذکر ہے اور خطاب کے وہ تمام حصے حذف کر دیے گئے ہیں جن کے ذریعے تصویر کا دوسرا رخ سامنے آتا ہے ظاہر بات ہے کہ یہ طرز عمل دیانت و اخلاق کے ہر اصول کے سریحن منافی تھا ریاض کے رفقائے تنظیم نے جب تنظیم الاخوان کے دوستوں سے اس پر احتجاج کیا تو ان کا جواب ازرے گناہ بدتر از گناہ کے مصداق تھا کہ آپ خواہ اسے بددیانتی شمار کریں یا کوئی بھی فتویٰ لگائیں ہم اسے اپنے اعتبار سے بالکل جائز سمجھتے ہیں ناطقہ سربا گریباں ہیں اسے کیا کہیے تنظیم اسلامی ریاض کی ایک ذمہ دار شخصیت جناب رضا محمد گجر صاحب نے اس پر ایک احتجاجی مراسلہ بائیس فروری انیس سو چھیانوے عیسوی کو تنظیم الاخوان کے امیر مولانا محمد اکرم اعوان کے نام لکھا لیکن وہاں سے بھی کوئی شنوائی نہیں ہوئی اس صورتحال کے پیش نظر تنظیم کی مجلس عاملہ کے فیصلے کے مطابق اس خطاب کو جو دو کیسٹوں پر محیط ہے مکمل صورت میں ماہ نامہ میساک میں قسطوار شائع کر دیا گیا اور ان حصوں کو خاص طور پر جلی حروف میں کمپوز کیا گیا جن کو تنظیم الاخوان کے وابستگان نے اپنی کیسٹ سے حذف کر دیا تھا یہ خطاب میسا کے فروری مارچ اور اپریل انیس سو ستانوے عیسوی کے شماروں میں تین اقساط میں شائع ہوا اور اب اسے کسی قدر حق و اضافے کے ساتھ افادہ عام کے لیے کتاب چیکی شکل میں شائع کیا جا رہا ہے عاقف سعید مرکزی ناظم مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن قرآن چھ جون انیس سو ستانوے عیسوی